آپ میں اور فارسی بسم اللہ الرحمن الرحیم معزز ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ آپ تمامی حضرات کا پھر ایک بار استقبال کرتا ہوں اپنے بالکل خاص پروگرام میں جس کا عنوان ہے آپ میں اور فارسی جی ہاں گزشتہ ایپیسوڈ میں ہم نے یہ کیا تھا صدا ہوئی کوتھا اور صدا ہوئی یہ بولین means the short vowels and the long vowel صدا کوتھا مینز آ اے او با بے بو پا پھے تا تے تو یہ تھے صدا کوتا مینز دا شارٹ واولس اس کا ہم نے آپ کو ہوم ورک بھی دیا تھا اور الحمد جو ہے ون اسلام کی ای میل آئی ڈی پہ جو ہے مزید جو ہے آپ کے ہوم ورک آئے اور ہم نے اسے کریکٹ کر کے بھی بھیجا اور ہم نے لانگ واولس بھی کیا تھا جسے کہتے ہیں ہم صدا ہوئی بولین مینس دا لانگ واولس آ ای او با بی بو پا پی پو ٹھیک ہے یہ تھے صدا ہوئی کوتھا و صدا ہوئی بولین جو ہم نے گزشتہ درس میں سیکھا تھا آج جو ہم ٹاپک کور کرنے والے ہیں وہ ہے انفرینڈلی الفابیٹس یعنی وہ الفابیٹس جو کسی کے ساتھ دوستی نہیں بناتے it is very important to know these alphabets and they are rules because اگر آپ فارسی سیکھنا چاہتے ہو تو یہ آپ کو اس وقت تک لکھنا نہیں آئے گا جب تک یہ سات انفرینڈلی الفابیٹس کے قوانین آپ جان نہ لو تو آئیے دیکھیں کہ کیا ہے وہ سات ان فرینڈلی الفابیٹس ٹھیک ہے سو فرسٹ الفابیٹ جیسا کہ آپ کی اسکرین پہ دکھ رہا ہے وچ از الف دال زال رے زے جے اینڈ واؤ ٹھیک ہے الف دال زال رے زے جے اینڈ واؤ اب یہ جو سات ان فرینڈلی الفابیٹس ہے اوریجنلی عربک میں سکس تھے چھ تھے لیکن فارسی میں جو یہ ہے اس کا ایڈیشن ہوا ہے تو اس کی خصوصیت کیا ہے اس کی اسپیشلٹی کیا ہے بیسکلی یہ جو ہے اپنے رائٹ سائڈ پہ جو ہے کنیکٹ ہوتے ہیں اور لیفٹ سائڈ پہ کنیکٹ نہیں ہوتے ہیں جیسے رائٹ سائڈ والے الفابیٹ سے یہ دوستی بناتے ہیں اور لیفٹ ہاتھ یعنی لیفٹ سائڈ والے الفابیٹ سے یہ دوستی نہیں بناتے ہیں اب آپ کو میں ہر الفابیٹ کے دو دو اگزامپلز دیتا ہوں کہ آپ کے لیے بات واضح ہو جائے کہ یہ چیز ہے کیا فرسٹ الف دال زال میں سے جو سب سے پہلا الفابیٹ ہے ہمارا وہ ہے الف تو الف میں آپ کی سکرین پہ ابھی دکھ رہا ہوگا ایک ورڈ ہے الف بے اینڈ رے ابر واٹ از اٹ ابر ابر مینس بادل کلاؤڈ تو اگر آپ نوٹس کرو گے الف بے اینڈ رے تو اس میں کیا ہو رہا ہے پتہ ہے الف کے لیفٹ سائڈ پہ جو بے ہے وہ الف سے کنیکٹ نہیں ہوا ہے that is why left side پہ یہ انفرینڈلی ہے یہ انفرینڈلی کی کیریکٹرسٹکس اٹیچ نہیں ہوتے ہیں please make it very clear سے آپ نوٹس کرو گے لیفٹ سائڈ پہ جو میم ہے الف سے کنیکٹ نہیں ہوا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے دوستی نہیں بنائی ہے اگر آپ نیکسٹ ایگزامپل دیکھو گے وہ ہے پہ دکھ رہا ہوگا آپ کو خونے مینس اے ہاؤس گھر تو خونے خے الف نون ہے اس میں آپ نوٹس کرو گے کہ الف جو ہے اپنے رائٹ سائڈ والے الفابیٹ سے کنیکٹ ہو گیا ہے یعنی رائٹ والے سے یہ کنیکٹ ہوتا ہے اور لیفٹ والے سے آپ دیکھو گے خونے خے الف نون دیکھیے الف سے ڈسکنیکٹڈ ہے الف کنیکٹ نہیں ہوا ہے یا اپنے الفاظ بدل کر تو الف نے اس کے ساتھ دوستی نہیں کی ہے so it is unfriendly to the left but friendly to the right یعنی رائٹ سے دوستی کرتا ہے پھر میں کہہ رہا ہوں اور لیفٹ سے دوستی نہیں کرتا ہے نیکسٹ ایگزامپل از مدر مادر مادر میم الف دال رے مادر مدر ما ہے نا ٹھیک ہے تو آپ اس میں بھی آپ نوٹس کرو گے میم الف دول رے الف میم کے ساتھ کنیکٹ ہے لیکن دال کے ساتھ کنیکٹ نہیں ہے why right side friendship left side unfriendly ٹھیک ہے میں اس لیے آپ کو دے رہا ہوں تاکہ یہ بات واضح ہو جائے پھر کہہ رہا ہوں اگر آپ کو یہ رول نہیں سمجھ میں آتا ہے آپ آگے فارسی زبان نہیں لکھ پاؤ گے آپ کو نہیں پتا چل پائے گا کہ کون سا الفابیٹ کب کہاں اور کیسے کنیکٹ کرنا ہے ٹھیک ہے اس لیے آپ کو ہر ایک الفابیٹ کے ساتھ اس کے دو دو ہم ایگزامپل پیش کر رہے ہیں جیسا نیکسٹ کمس الف دال تو دال میں آپ دیکھیے اگزامپل آپ کی اسکرین پہ دکھ رہا ہے دست دست مینس ہینڈ ہاتھ ٹھیک ہے تو دست میں آپ دیکھ سکتے ہو دال سین تے دال پھر سے سین کے ساتھ کیونکہ لیفٹ پہ کنیکٹ نہیں ہوا ہے نیکسٹ ایگزامپل در دال رے در مینس دروازہ ڈور پھر آپ دیکھ سکتے ہو دال جو ہے رے کے ساتھ کنیکٹ نہیں ہوا وائی لیفٹ سائڈ انفرینڈلی دوسرا ایگزامپل اگر کنیکٹنگ کی بات دیکھیں رائٹ سائڈ کی تو بیدر بیدرا یعنی چاہیے بدر یعنی فل مون یعنی چودوی کا چاند جیسے ہم کہتے ہیں نا فل مون بدر پورا چاند ٹھیک ہے بے دال رے تو آپ دیکھو گے کیونکہ بے جو ہے دال کے رائٹ سائڈ پہ ہے اس لیے بے دال سے کنیکٹ ہو گیا ہے رائٹ سائڈ سے دوستی بنا لیے لیکن اگر ہم دیکھیں بد بد میں بھی کیا ہو گیا بے بد یعنی بیڈ برا ٹھیک ہے بیڈ تو بد میں بے جو ہے دال کے ساتھ کنیکٹ ہو گیا ہے کمز دا ورڈ زال زال میں بھی ایک ایگزامپل دیکھتے ہیں کیونکہ لیفٹ سائڈ پہ کیا کنیکٹ نہیں ہوتا ہے ذہن ذہن مینس اور مائنڈ تو ذہن میں زال دو چشمی ہے اور نون ذہن ذہن مینس مائنڈ اب زال جو ہے دیکھیے دو چشمی کے ساتھ کنیکٹ نہیں ہوا ہے why again on the left side unfriendly on the left side لیکن میں کہتا ہوں ذکر ذکر پہ بھی کیا ہوگا زال کاف رے ذکر مینس ریمبرنس ہے نا ہم کہتے ہیں نا تذکرہ تو یہ اسی سے آیا ٹھیک ہے تو زال جو ہے کاف کے ساتھ کنیکٹ نہیں ہوا ہے تو ایک بات یہ کہنا چاہوں گا کہ اس لیکچر کو بڑے غور سے سنیے کیونکہ آخر میں جو ہوم ورک آنے والا ہے وہ جو یہ ووکیبلریز میں آپ کو پڑھا رہا ہوں ڈیلی ورڈز تو اس میں سے آنے والا ہے آپ کو جو ہے اس کا پرشین میں میننگ لکھنا ہوگا یا پرشین سے انگلش میں ٹرانسلیٹ کرنا ہوگا اوکے یا اگر ہم دیکھیں زال میں اگر کنیکشن کی بات دیکھیں رائٹ سائڈ فرینڈلی دوستی تو رائٹ سائڈ میں کیا ہوتا ہے اگر ہم ورڈ لے آپ کی اسکرین پہ دکھ رہا ہوگا مذمت مزمت یعنی مزمت میم زال میم تے مزمت مزمت نا مزمت کرنا ٹو بلیم سم ون تو زال جو ہے میم سے کنیکٹ ہو رہا ہے رائٹ پھر کہہ رہا ہوں جو انفرینڈلی لیٹرز ہے ساتھ ہے کیا ہے الف دال زال ریزے ٹھیک ہے کیا ہوگا رائٹ سے کنیکٹ ہوگے لیفٹ سے کنیکٹ نہیں ہوگے comes the next alphabet that is رے رے یعنی چاہیے رے راہ اگر ہم کہتے ہیں نا راہ اگزامپل اگر کنیکشن نہیں ہے لیفٹ سائڈ پہ تو دیکھو گے راہ جو ہے پات راستہ ہے نا تو رے کے ساتھ الف کیوں پہ وہ کنیکٹ نہیں ہوگا ہم آپ کو بہت سارے ایگزامپل دے رہے تاکہ یہ بات آپ کے لیے واضح ہو جائے ٹھیک ہے نیکسٹ کمز دا ورڈ رہبر رہبر یعنی چاہیے رہبر یعنی رہنما لیڈر ہے نا لیڈ کرنے والا اٹ از رہبر رے دو چشمی ہے بے اینڈ رے رے اگین سنس دا دو چشمیٹ کنیکٹ رے بیک آن دا ہم بات کریں کنیکشن کی ٹو رائٹ سائڈ اگین رے جو ہے رے کے رائٹ سائڈ پہ اگین اٹ از کنیکٹڈ بر مینس اپون آپ نے اکثر سنا ہوگا بر کا یوزیج بر محمد سیلوت ہے نا تو ہم اس میں کہتے ہیں بر مینس اپون بر محمد اول محمد سلوات مینس محمد اور آل محمد پر سلوات ہو بر یعنی اپون پر ہے نا بر مینس اپون اس کے بعد جو آتا ہے ورڈ زے ایک ایگزامپل آپ کو دیتا ہوں اگر انفرینڈلی کی بات کی جائے تو زمارود زمارود یعنی چاہیے زمارود emerald it is a green آپ کہہ سکتے اسٹون جو رنگز میں پہنے جاتے ہیں زمارود تلفظ ساتھ میں پریکٹس کیجیے آپ زے میم رے اینڈ دال آپ نوٹس کرو گے زے جو ہے یہ میم کے ساتھ کنیکٹ نہیں ہے نا انفرینڈلی کنیکشن کی بات کریں واٹ از اے میں یہ نہیں کہہ رہا بزرگ کی اسپیلنگ نوٹس کرو گے تو جو زے وہ نوٹس کر رہے ہو بے کے ساتھ کنیکٹڈ ہے why it is on the right side but left side پہ رے ہے کنیکٹڈ نہیں ہے ہے نا right side connected left side not connected right side friendly friendly left side not اس کے بعد آتا ہے ورڈ الفابیٹ از جے کا ایگزامپل دیتا ہوں آپ کو جالے جالے یعنی چاہیے جالے آپ کہہ سکتے ہیں ڈیو ڈراپ جسے آتا ہے نا مارننگ میں ڈیو ڈراپس پلانٹ پہ آتا ہے اسے کہتے ہیں جالے جالے جے الف لام ہے جالے پھر یہ جو ہے الف سے کنیکٹ نہیں ہوا ہے آپ ایک بات نوٹس کرو گے جالے کی اسپیلنگ میں جو ہے یہ اور الف جو ہے دونوں جو ہے ان فرینڈلی لیٹرز ہے تو جب دو ان فرینڈلی لیٹرز ایک ساتھ آ جائے تو دونوں ایک دوسرے سے کنیکٹ نہیں ہوگے پھر سے کہہ رہا ہوں جب دونوں انفرینڈلی لیٹرز ایک ساتھ آ جائے تو یہ دونوں ایک دوسرے سے کنیکٹ نہیں ہوگے اگر بات کی جائے اسپیسیفکلی کنیکشن کی تو یہ کے الفابیٹ میں اگزامپل دیتا ہوں آپ کو موشغان موشغان یعنی چاہیے موشغان یعنی اور آئی لیشز ہماری پلکے موشغان مینس پلکھے ٹھیک ہے تو موشغان میں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں یہ جو ہے گاف کے ساتھ کنیکٹڈ نہیں ہے بلکہ میم کے ساتھ کنیکٹڈ ہے right side friendly left side last letter is واؤ واؤ میں اگر آپ نوٹس کرو گے وزن یا ہم کہتے ہیں نا عام طور پہ اسلائی زبان میں وزن تو زے اینڈ نون ویٹ ہے نا وزن یعنی ویٹ وزن پھر آپ دیکھ رہے ہو دو جو ہے انفرینڈلی لیٹر ساتھ میں آ جائے واؤ اور زے تو دونوں ایک دوسرے سے کنیکٹڈ نہیں ہے لیکن اگر ایک اور ایک بات کریں ہم اگزامپل دیتا ہوں آپ کو رائٹ سائڈ کنیکشن کی تو تو مینس یو پوائنٹ آؤٹ کر رہے ہیں نا تو فارسی میں بہت یوز ہوتا ہے اور آپ ہندی اردو میں بھی یوز کر رہے تو تو کیا کر رہا ہے ہے نا تو تو مینس پوائنٹ آؤٹ کرنا ہے سامنے کے لیے تے واؤ دیکھو گے واؤ جو ہے تھے کے ساتھ کنیکٹڈ ہے اسی طرح سے ہم نے گزشتہ لیکچر میں کیا تھا سادہ ہو یہ کھوتا کھوتا مینس دا شارٹ شارٹ کھوتا مینس شارٹ چھوٹا تو کھوتا کی سپیلنگ آپ کی سکرین پہ دیکھ رہی ہوگی کاف واؤ تھے الف اینڈ ہے کھوتا کھوتا میں آپ دیکھ سکتے ہو واؤ جو ہے کاف کے ساتھ کنیکٹڈ ہے لیکن تے کے ساتھ کنیکٹڈ نہیں ہے ٹھیک ہے انڈرسٹوڈ سات انفرینڈلی لیٹرز ہیں جس میں سے الف دال زال رے اینڈ واؤ کیا ہوگا رائٹ سائڈ پہ کنیکٹ ہوگے لیفٹ سائڈ پہ کنیکٹ نہیں ہوگے اس لیے تاکہ آپ کے لیے بات واضح ہو جائے آپ کی بھی ہو جائے ٹائم بک پھر کہہ رہا ہوں بک کا جو لنک ہے وہ ویڈیو کے ڈسکرپشن میں جو چینل ون کے یوٹیوب پہ آپ کو مل جائے گا پلے لسٹ بھی موجود ہے پلے لسٹ میں بھی ہم بک کی لنک کے ڈسکرپشن ڈال دیں گے تو آپ وہاں سے یا ویڈیو کی ڈسکرپشن کی لنک میں سے آپ ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہو سو اگر آپ بک اوپن کرو گے تو اس بک کے پیج نمبر غالباً تھرٹین پہ اوکے تھرٹین پہ آپ دیکھ سکتے ہو درس اول کیا لکھا ہوا ہے درس اول درس مینس لیکچر اول مینس فرسٹ درس اول درس اول فرسٹ لیکچر تو آئیے دیکھیں کہ فرسٹ لیکچر میں ہے کیا page number fourteen is blank now coming to page number fifteen of P D F P D F کا page number fifteen what we can see is the word الف لام گاف and it is called as الگو الگو الگو پرناؤنس وتھ می الگو مینس پیٹرن جیسا کہ آپ اس کے اوپر لکھا ہوا ہے پیٹرن یعنی آپ کو ایک اسپیسیفک پیٹرن میں سینٹینسز بنانے ہیں اس ایکسرسائز میں ٹھیک ہے کیا ہے پیٹرن ایک اور ایک بات نوٹ کر لیجیے آپ کو یہ دکھ رہا رہے گا الف مد بریکٹ میں ہے الف مت جس طرح سے ہم انگلش میں لکھتے ہیں point wise A bracket next point B bracket C bracket اسی طرح فارسی میں بھی لکھا جاتا ہے الف مت بریکٹ بے بریکٹ پے بریکٹ تے ایسا تاکہ سب پوائنٹس کور ہو جائے آپ کو اسکرین پہ دکھ رہا ہوگا این الف یہ نون این واٹ اٹ از پرناؤنس این مینس دس این مینس دس جیسا کہ پی ڈی ایف میں بھی لکھا ہوا ہے اور اس کے بعد ہے ورڈ الف سے تے الف سین تے سوری ٹھیک ہے تو این اور ہے است است یعنی ہے است یعنی ہے پریزنٹ کے لیے استعمال ہوتا ہے ٹھیک ہے این است این مینس دس یہ دس این نا ٹھیک ہے اور است یعنی ہے اس کے اکویویلنٹ ہے یہ ٹھیک ہے اب یہ پیٹرن میں ہمیں سینٹینس بنانا ہے پہلے رکھنا ہے ان آبجیکٹ است کمنگ ٹو دا لسن دست ریپیٹ آفٹر بک یہ کتاب ہے ٹھیک ہے ایک بار واپس پڑے این کھیت ایس آپ کے سامنے پکچر بنی ہوئی ہے ایک بک کی اب یہ کہنا چاہوں گا کہ جو اسپیسیفکلی ورڈ ہے ان ان یوز ہوتا ہے نزدیک کے آبجیکٹس کو پوائنٹ آؤٹ کرنے کے لیے میں دور کے آبجیکٹس کے لیے ان نہیں کہوں گا میں نزدیک کے آبجیکٹس کو پوائنٹ آؤٹ کرنے کے لیے لفظ ان کہتا ہوں الف یہ نون ان اسی سے نکلا انجا انجا مینس ادھر انجا یعنی ادھر یئر ٹھیک ہے ان اور انجا ان یعنی دس انجا مینس یئر ان یعنی یہ انجا یعنی ادھر ٹھیک ہے اب نیکسٹ ہے اگزامپل دفتر است دفتر نوٹ بک این دفتر است یعنی دس ا نوٹ بک یہ ایک نوٹ بک ہے ٹھیک ہے نیکسٹ از ان کالم این قلم عزیزان این قلم است دس از ا پین قلم مینس اے پین ساتھ میں آپ ورڈز اپنے ذہن میں میمورائز کرتے جائیے ووکیبلری اس سے آپ کی اسٹرانگ ہوگی دس از اے پین یہ پین ہے این میداد ایس what is is this this a pencil یہ پینسل ہے ٹھیک ہے آپ ساتھ میں ریڈ کرتے جائیے اسے next page page number sixteen غالباً این میز میز ان ہے دس از اے ٹیبل یہ ٹیبل ہے دروازہ ہے نیکسٹ از سیم پیٹرن استاد یعنی دس از اے ٹیچر یہ ٹیچر ہے این دانش جو است ان چیئے این دانش جو است اس لئے ہم کہتے ہیں یونیورسٹی کے لئے دانش گاہ means a university ٹھیک ہے این دانش جو است دانش جو means اس کے اوپر لکھا ہوا ہے student این دانش جو ہے means this is a student یہ student ہے next این دختر است دختر specifically ایک ایک آپ adult female کے لئے نہیں کہہ سکتے ہو بلکہ ایک اسمال چائلڈ جو بچی ہے اس کے لیے ہم یوز کرتے ہیں بڑی لیڈی کے لیے ہم دختر یوز نہیں کریں گے یہ بچی کے لیے ہم یوز کریں گے اوکے ان دختر یعنی دس از اے گرل بیسکلی ایک چھوٹی بچی ٹھیک ہے یہ ایک بچی ہے ان پیسہ راست ان چیئے ان پیسر ہے یعنی دس از اے بوائے ایک چھوٹا بچہ دس از بوائے ان پیسہ راست نیکسٹ پیج ان زنست سنا ہوگا زنانا ہے نا فیمیل فیمنن کے لیے آپ نے یوز کیا ہوگا نا ان زن است دس از اے لیڈی دس از اے وومن بھی آپ کہہ سکتے ہو یہ ایک لڑکی نیکسٹ ان است مرد یعنی آدمی مین میل ان است یعنی چاہیے ان است مینس دس از اے مین یہ ایک آدمی ہے اب نیکسٹ اگر آپ دیکھ سکتے ہو تو یہ ایکٹیویٹی ہے بے خونید مینس ٹو ریڈ بے جب بھی آتا ہے اس کا مطلب آپ کمانڈ دیتے ہو خواندن سے بنائے ہو بے مینس خواندن سے بنا ہوا ہے مینس ٹو ریڈ آپ کو یہ ایکٹیویٹیز کو ریڈ کرنا ہے بٹ آئی سجیسٹ کہ اگر آپ بگنر لیول پہ ہو تو اسے اپنی نوٹ بکس میں لکھیے کیونکہ لکھنے سے ہی آپ کو یہ زبان آئے گی ساتھ میں پڑھتے ہیں جلدی جلدی پڑھتے ہیں این کتاب است این میز آست این قلم آست این مداد آست این دفتر است پھر کہہ رہا ہوں دفتر مینز اے نوٹ بک کتاب مینز اے بک دفتر مینز اے نوٹ بک فرق سمجھی این در است بے این دانشجو است دانشجو پھر کہہ رہا ہوں اسٹوڈنٹ کے لیے کہتے ہیں این دختر است این مرد است این زن است این استاد است این پسر است ٹھیک ہے تھوڑا روانگی سے پڑھنے کی اور کوشش کریں گے ہم لوگ ان این ان است اوکے نیکسٹ جو ہے پیج نمبر ایٹین وہ ہم لوگ انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں کریں گے اب بات آتی ہے ہمارے کنورزیشنل سکلز پر اگر آپ ایران میں کسی کے ساتھ گفتگو کرنا چاہتے ہو تو سب سے پہلے آپ سامنے والے کا نام پوچھتے ہو ہے نا آپ کہو گے نا آپ کا نام کیا ہے واٹ از اے سو جب آپ پوچھتے ہو واٹ از یور نیم تو نام کے لیے use a special term that is الف سین اور میم اسم تو آپ پوچھتے ہو میں چیے اس میں چیے مینس آپ کا نام کیا ہے اور آسان کرنے کے لیے اس میں تو چیے تو تو آپ اشارہ کر رہے ہو سامنے والی کی جانب اس میں تو چیے آپ کا نام کیا ہے تو اب اسم کے ساتھ ساتھ جو ہم ورڈ یوز کرتے ہیں اکثر کسی کے نیم کے لیے تو وہ ہے نام فارسی میں بھی گفتاری فارسی میں بھی نام یوز ہوتا ہے اسم بھی یوز ہوتا ہے ایسا کوئی مسئلہ نہیں انٹرچینجبلی یہ دونوں یوز ہوتے تو آپ یہ بھی پوچھ سکتے ہو اس میں تو چیے یا نام میں تو چیے اسم کی جگہ پہ آپ نے نام یوز کر دیا نام میں تو چیے یا نام میں چیے چیے مطلب کیا ہے ہے نا تو جواب اس کے رپلائی میں آپ کیا دو گے جب اگر کوئی آپ سے نام پوچھتا ہے آپ کا تو جواب میں دو گے کیونکہ میں عباس ہوں میرا نام عباس ہے تو میں کہوں گا من عباس ٹھیک ہے من عباس ہستم اب ایک بات واضح کر دوں اگر آپ کہو گے کہ فیمیل کے لیے کہا جائے اگر کیا ہوگا فیمیل کے لیے تو let me make it very clear کہ Farsi is not gender specific like Arabic Arabic بہت ہی جینڈر اسپیسیفک ہے انفیکٹ نیومریکل اسپیسیفک ہے آپ انتا انتی ہوا ہی یہ سب میں آپ پھنس جاتے ہو اکثر لیکن میں کہنا چاہوں گا فارسی میں ایسا نہیں ہوتا آپ صرف اس ٹرم عباس کو ہٹا کے اپنا نام ڈال دیجئے چاہے وہ آپ میل ہو یا فیمیل ہو من عباس ہستم آپ ڈال سکتے ہو من ظفر ہستم من سورا ہستم ٹھیک ہے من فوتما ہستم ٹھیک ہے تو آپ ایسا اپنے نام کو اس میں انٹرچینج کر سکتے ہو نیکسٹ از اگر آپ کسی سے ملتے ہو تو آبویسلی آپ اس سے ملنے کی خوشی اظہار کرتے ہو تو آپ کیا کہو گے it was very nice to meet you آپ سے مل کر بہت اچھا لگا تب کیا کہہ سکتے ہو اس وقت دیدنت خوشحال شدم کیا کہو گے ریپیٹ آفٹر می اس دیدنت خوشحال دیدنت خوشحال شدم مینس آپ سے مل کر اچھا لگا آپ کے دیدار سے اچھا لگا it was pleasure meeting you ٹھیک ہے it was nice meeting you یا ان کیس اگر آپ کی گفتگو میں کسی کے ساتھ بحث ہو جاتی ہے یا خدا نہ بات چیت جھگڑے تک پہنچ جاتی ہے تو آپ سوری کہو گے نا اپنی جی، خطا کے لیے تو آپ کیا کہو گے سوری یہ لئے اردو میں بہت کامن ورڈ ہے معذرت ہے نا تو معذرت فارسی میں بھی یوز ہوتا ہے آپ کہہ سکتے ہو معذرت میں خواہم چاہیے معذرت میں خواہم یعنی I am sorry I am sorry ٹھیک ہے معذرت میں خواہم ریپیٹ آفٹر می معذرت میں خواہم اوکے دا نیکسٹ از متاثفم چاہیے ون ورڈ ہے سوری کے لیے ٹھیک ہے ہم نے پلیز کے لیے آپ کو یاد ہے ہے فرسٹ لیکچر میں کیا تھا پلیز نا تو اس کا سوری کے لیے استعمال کیا جاتا ہے بہت جلدی جلدی ہوم ورک ڈسکس کر لیں ہم لوگ اب آتا ہے ہوم ورک ہم نے کہا تھا کہ جو لیکچر کے آغاز میں جو لیکچر کے ابتدا میں ہم نے وہ کیبلری ڈسکس کی تھی انفرینڈلی لیٹرس کے ساتھ وہ ہم اس میں ابھی ہوم ورک میں دیں گے ٹھیک ہے فرسٹ ورڈ از ایبر ایبر اب یعنی کیا ہے یہ آپ کو اس کا میننگ انگلش میں لکھنا ہے میں صرف ایک ورڈ کا میننگ آپ کو بتا دیتا ہوں باقی آپ کو خود سے کرنا ہے آبر مینس کلاؤڈ بادل نیکسٹ از خانے خانے مطلب لکھنا ہے آپ کو نیکسٹ از دست دست نیکسٹ بادر بادر اینڈ ذہن ذہن اب جو آپ کے سامنے ورڈس پیش آئے انگلش میں لکھے ہوئے آپ کو دکھ رہا ہوگا اب انگلش سے آپ کو فارسی میں اس کا ترجمہ کرنا ہے انگلش میں ورڈ ہے مدر مدر تو فارسی میں آپ کو اگزامپل دے دیتا ہوں اس کا آنسر ایک کا بتاتا ہوں باقی آپ کو خود کرنا ہے مدر مینس میم الف دال and then following words are door door emerald emerald bag bag short short آپ کو یاد ہونا چاہیے کہ ہم نے بگ اور شارٹ کے لیے کیا ورڈز استعمال کیا تھا یہ اپوزٹ ہے نا تضاد ہے اس میں ٹھیک ہے تو اب امید ہے آپ کو یہ لیکچر پسند آیا ہوگا بس آخر میں یہ کہنا چاہوں گا کہ پھر یہ چینل ون کے یوٹیوب پر اویلیبل ہے اگر کسی سے یہ مس ہو جاتا ہے ٹیلی ویژن پر تو ڈونٹ وری آپ کا لیکچر دیکھا جائے تو پوری طرح سے مس نہیں ہوا ہے آپ یوٹیوب پہ جائیے چینل ون کے آپ کو اس کی پلے لسٹ بھی مل جائے گی آپ میں اور فارسی تو آپ اس پہ جائیے کلک کیجیے پلے لسٹ پہ آپ کو بک کا ڈسکرپشن بھی مل جائے گا اس پہ لنک پہ کلک کیجیے آپ بک ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہو اور انڈیویژل ویڈیو کی ڈسکرپشن میں بھی بکس کی اس کی لنک مل جائے گی آپ کو تو وہاں سے بھی آپ ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہو اور اگر آپ کو ہوم ورک نہیں سمجھ میں آ رہا ہے تو آپ دوبارہ سے لیکچر کو ریوائنڈ کریں اور پھر سے لیکچر کو دیکھیں تاکہ آپ کا ہوم ورک آسان ہو جائے آپ اپنے ہوم ورک ہمیں سینڈ کریں ون اسلام at the rate gmail dot com پر امید ہے آپ کو یہ پروگرام پسند آیا ہوگا ہم لیتے ہیں آپ سے الوداع مگر دیکھتے رہیے چینل ونڈ شکریہ خدا حافظ